اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو دو معبود نہ بنا بیٹھنا وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اس لیے بس مجھ ہی سے ڈرا کرو